سید نابو خرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کا کھانا گھر والوں کے علاوہ کہیں اور سے لایا جاتا تو آپ اس کے بارے میں دریافت کرتے تھے اگر وہ تحفہ ہوتا تو کھا لیتے اور اگر وہ صدقہ ہوتا تو فرماتے تم کھا لو آپ خود نہیں کھاتے تھے حدیث نمبر چونتیس سو ستاسی مسنط احمد